محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اس سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع اور عنوان ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے اور اپنی مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمی حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو تقوا اختیار کرو ول تندر نسما قدمت لے اور ہر انسان خود غور و فکر کریں کہ کل قیامت کے دن قیامت کے لیے اس نے کیا اپنی تیاریاں کی ہیں اور العالمین کے پاس کتنے نیک کامار اور کتنے حسنات اس نے جمع کرایا ہے ہر مسلمان کو اس پر غور فکر کرنا ضروری ہے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً اس کے دو اشرے گزر گئے ہیں آج نہیں آج انیس ہے کل بیسواں رمضان ہے کل سورج گرو ہی ماہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جائے گا اس طرح سے دو اشرے ہمارے اور آپ کے مکمل ہوئے ماہ رمضان کا آخری اشرا انشاءاللہ اللہ کل گرو شمس سے شروع ہوگا جو ماہ رمضان کا نہایت اہم ترین اشرا ہے اس کے مخصوص احکام ہیں اور اس کی بڑی ساری خصوصیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے آخری اشرے میں ہم تمام لوگوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کے آخری اشرے کے جو فجود و برکات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان سے مستفید ہونے اور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے چار اعمال ماہ چار خصوصیات ماہ رمضان کے آخری اشرے کی ہیں جن کا اختصار ذکر کر دینا وقت کے لحاظ سے ہم مناسب سمجھتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو آخری اشرے کی خصوصیات سمجھی جاتی ہیں نمبر ایک صحیح مسلم کی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تارانا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاشر الاواخر رمضان ما لا یشتحد فی غیر کہتے ہیں عمر مبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلاط اسلام ماہ رمضان کے آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تقرب کے اعمال سو مسلات اور مزید نیکیاں کرنے میں نبی علیہ السلام جتنی کوشش آخری اشرے میں کیا کرتے تھے اتنی جد و جہاد اتنی کوشش کسی اور اشرے میں نہیں کرتے رہے حادیث کا حاصل یہ ہے کہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جائے تو ہمارے آمار ہمارے معمولات میں تبدیلی نمایاں فرق محسوس ہونا چاہیے اور نمایاں تبدیلی آنی چاہیے بیس دن رمضان میں جتنا آپ نے نیکیاں کی ہیں جتنا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں جتنے آپ اللہ تعالی کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آخری اشرے میں ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے چونکہ آخری اشرا پورے رمضان میں سب سے خیر و برکت کا اشرا ہوا کرتا ہے اسی لیے نبی کسان کے متعلق فرماتی ہیں آشا رضی اللہ تعالیٰ کان اجتحد ہے وہ فل اشریل من رمضان مانا اجتحد فی ہی لیکن افسوس سو سب ہم مسلمانوں کا آخری اشرا جو ہوتا ہے رمضان کا سب سے کم عبادت والا اشرا ہوتا ہے پہلے اشرے میں تو سارے لوگ عبادت کر لیتے ہیں دوسرے میں خوش رہ جاتے ہیں اور تیسرا اثرا شروع ہوتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ رمضان میں عبادت کرتے کرتے تھک گئے ہیں یا چھٹی ان کی ہو گئی ہے اب مسجد میں آنے کے بجائے وہ بازاروں میں گھومنے ٹہلنے میں عید کی تیاری میں اور اپنا سارا پورا آسرا جو ہے وہ دنیا داری میں گزار دیا کرتے ہیں یعنی تبدیلی تو ہمارے اندر آئی لیکن ہمارے اندر عجیب و غریب تبدیلی آئی بیس دن ہم نے رمضان بنایا اللہ کی عبادت کی اور آخری اشرا جہاں شروع ہوتا ہے ہم دنیا داری میں اور عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ آخری اشرا آیا اور اوپر سے گزر گیا ہمیں ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہ لگ سکا کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوسری بہت ساری چیزوں میں مشغول کر رکھے تھے دوسری بڑی خوبی جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ام المومنین آئے رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کان رسول اللہ علیہ وسلم دخل العشر النساء واحیا نہیں اہلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ نبی آخری اشرا جب شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام کے معمولات میں بڑا عجیب غریب فرق آ جایا کرتا تھا بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی تھی آخری اشرے میں چار چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے نمبر ایک کہتے ہیں کہا نبی صاحب اپنی لبوٹ کس لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت لبو کس لینے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے سب سے دنیا کی تمام مشغولیات کو ترک کر کے نبی علیہ السلام کا آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ذکر اذکار تلاوت قرآن توبہ استفاد اللہ تعالیٰ کے تقرر کے دیگر آمد آخری اشرے میں صرف آپ عبادت راہی کے لیے وقت ہو جاتے تھے نمبر دو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے بلکہ یہ بھی بتائے نبی اطراف شام کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے رمضان کا آخری اشرا ہوتا آپ اس قدر عبادت الہی کے عبادت الہی مشغول ہو جاتے تھے کہ ساری ساری رات گزر جاتی نبی شہور السلام کا بستر پڑا ہو جاتا تھا اور بستر پر آپ کو آنے کی نوبت نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی آخری اشرے میں یہ نبی کی سنت اپنانے کے نصیب فرمائے اور دوسری چیز جو رمضان کے آخری اشرے میں بتا آپ کیا کرتے تھے وہ یہ تھی وہ تدل و نشا رمدار کا آخری اشرا آیا وہ تگ نشا آپ ادوان متحرہ اور اپنی بیویوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے اور پورا اشرا پور ساری رات آپ عبادت راہی میں مشغول رہتے نمبر تین بڑی عجیب و غریب سے وہ واہیا نہیں رہوں آخری اشرے کی جتنی راتیں ہوتی تھیں علیہ السلام کا وہ واہیا نہیں رہوں ساری رات آپ ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کرتے تھے یعنی آپ رات کو سوتے نہیں تھے کوشش ہوتی تھی کہ پوری رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباد کریں بجائے اس کے سوئیں اور کھیل کود لوگ سے ہمارا مشغول ہوں اور کارمس کو آباد کریں اور مارکیٹ کو آباد کریں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آخری شیر کی راتوں میں آپ ساری رات جگ کر کے ذکر اس کا قرآن عبادت تو باش اللہ رب العالمین کے تقرر قریب پہنچا دینے والے آماد میں اپنے آپ کو مشغول کرے نمبر چار ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماہ رمضان کے آخری اشرے میں نبی علیہ السلام کا جو چوتھا دستور ہوتا وہ وہ کہ ائی سدا اہل ماہ رمضان کے آخری اشرے کی راستے بھی آپ صرف اکیلے عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بیدار کیے کر دیتے تھے آپ کسی کو بستر پر چھوڑتے نہیں تھے آپ نہ کسی مریض آپ نہ بوڑھے کو نہ جوان کو نہ بچے کو کسی کو نہ رہے رہا آخری اشرے میں بستر پر سونے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے اپنے تمام گھر والوں کو بیدار کرتے اور سب کو حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ امام ترمیدی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں تو مل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کان اذا دخل العشر لم لم يدا احدا اهل يدا احدا من اهله يطيق القيام الا اقامه حضرت عاشر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رمضان کا آخری اشرا جب شروع ہو جاتا تھا تو نبی علیہ سلاح اسلام اپنے گھر کے کسی فرد کو چاہے بوڑھا ہو مریض جوان ہو بچہ ہو آپ کسی کو بھی اس طرف سونے نہیں دیتے تھے اگر وہ پیٹ لگا کر کے بیچنے کی طاقت رکھتا ہے اگر طاقت ہی نہیں بیچنے کی تو اللہ سے کیا معاف لیکن اگر وہ بوڑھا وہ مریض وہ بچہ دیوار سے پیٹ لگا کر کے بیٹھنے کے لائق بھی رہتا تو اللہ اکام اکان ہو نہ صاحب اس کو بھی اٹھا کر کے بیٹھا دیتے اور پیٹ لگا کر کے کہتے بیٹھے رہو اور بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو دنیا اس کی کوئی نظیر اور اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی جس قدر نبی علیہ ماہ رمضان کے آخری میں عبادت کیا کرتے تھے دوسری خصوصیت ماہ رمضان کے آخری اشرے کی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے اس آخری اشرے میں اللہ رب العالمی نے ایک رات رکھی ہے جس کو القدر کہا جاتا ہے نئے رت القدر کو اللہ رب العالمی نے آخری اشرے میں متعین کیا ہے اب وہ آخری اشرے میں کون سی تاریخ ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے جب امین آئے اور آنے کے بعد آپ کو بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان میں فلاں تاریخ میں ہے نبی علیہ السلام بہت ہی خوش اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کے اندر آ رہے تھے کہ مسجد نبوی میں سینکڑوں صحابہ موجود ہیں میں جا کر کے وہاں بتا دوں کہ ان سال رمضان میں اس امین نے ہمیں بتایا کہ ہے لیکن نبی ریسا شاہ جب اپنے گھر سے نکلے تو مسجد میں پہنچنے کے پہلے پہلے پتہ ہر رجوار آپ نے دیکھا کہ راستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے نبی علیہ سنا کسنا ان دونوں مسلمانوں کو جھگڑا ختم کرنے اور ان کی مصالحت کرنے کے لیے شہر گئے اور ان کی مصالحت کرانے لگے مصالحت کرانے میں کافی ٹائم گزر گیا پھر مصالحت ہو جانے کے بعد جب نبی علیہ سراسنا مسجد میں داخل ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو بتائے کہ لیر پور قدر فنا رات کو ہے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے اس کو اٹھا لیا آپ مسجد میں آئے اور لوگوں کو بتایا بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیں میرے کل قدر بتا دیا تھا کہ فلا رات ہے اور میں اپنے گھر سے نکلا تاکہ تمہیں میرے کل قدر کی رات بتا دوں لیکن تمہارے دو مسلمان بھائی راستے میں لڑ رہے تھے ان کی لڑائی کی وجہ سے ہم ان میں مشغول ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا یہ بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے دو مسلمان صرف دو مسلمان صحابہ وہ بھی اگر لڑے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا دیا اللہ ہو اور آج جتنے مسلمان ہیں سب آپس میں لڑیں سارے مسلمان سب آپس میں جنگ ودان کریں ایک پر کفر کا فتوا شرک کا فتوا اللہ ہو ہندوؤں سے اتنی لڑائی غیر مسلموں سے نہ ہو جتنا مسلمان آپ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نہیں لڑ رہے رحمتیں ہیں رہتے اگیار کے پاس پر بس گرتی ہے تو بے سارے مسلمانوں پر ارے مسلمان ہم بن جاتے مستحق متحد ایک کرے ایک فارم پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظور ہوتا نبی علیہ السلام نے خبر دی اور فرمایا فل تر سوہا فل ابا اباخر رمضان اتنا مجھے یاد ہے کہ ماہ القدر ماہ رمضان کے آخری راتوں میں وہ پانچ راتیں جو ہوتی ہیں پانچ اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس مجھے کچھ یاد کرتا ہے انہیں پانچ راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے ہر سوہا ان پانچ راتوں میں آخری اشرے میں میرے کل قدروں کو ڈھونڈو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو رہی بات ہے کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا اور میں بھول گیا تو خیر اللہ کو امید ہے کہ میرے بھول جانے میں بھی اللہ تمہارے لیے بہتری بڑی کرے گا ہم بھول گئے لیکن تمہارے حق میں بہتری ہوگی تم افسوس نہ کرو ایسا اور تارا رہے پرارتھنا تو تم قدر کو کوشش آپ کریں یہ ماہ رمضان کے آخری شعر کی تیسری خصوصیت ہے میرے رتول قدر کی بہت ساری قبیلتیں ہیں ان کو اس کے لیے مستقل ایک خطبہ نہیں دو گھنٹے دو گھنٹے ٹائم چاہیے ابھی ہم دو فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ دو دو فضیلتیں ہم تمام بھائیوں کو عطا کر دے نمبر ایک رب العالمین نے فرمایا نئی من الف شا ایک تل قدر کی عبادت جو ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے نمبر دو میرے بھائیوں بڑی خوبی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے آپ نے ساتھ میں اے لوگوں میرے تل قدر سے کوتا ہی نہیں کرنا اس کو حاصل کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنا جو من کا نئی رتل قدری ایمان رہے تو سادہ گفر رہوں ایک لے قدر کی رات میں جس نے تیار کیا ایک لیے تم قدرتی قیام کی برکت سے ہمارے امتی کی پچھلی زندگی کے تارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے میرے بھائیوں اتنی بڑی رات ہماری گزر جائے روزوں پر بازاروں میں دکانداروں میں دکانوں کے اندر ٹی وی کے سامنے انٹرنیٹ پر پتا نہیں آج مسلمان کن کن چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور یہ رات اوپر سے گزر جاتی ہے یہ تیسری خصوصیت ہے میرے بھائیوں نمبر چار جو بڑی اہم خصوصیت ہے اس آخری شروع کی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی وہ کیا ہے سہار کتا کی لڑائے ام المومنین آج رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے تارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تکفل اشر الاواخر من رمضان اے لوگ نبی علیہ السلام اسلام ماہ رمضان کے آخری اشرے میں بڑی پابندی کے ساتھ اعتقاف کرتے تھے آخری اشرے کا اعتقاف نبی علیہ السلام کا دائمی طریقہ تھا یہاں تک حضرت آشا فرماتی یہاں تک کہ حتی اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاس دیا اور آپ دنیا سے چلے گئے کا ہوں تو پاکستان کی سنت کو آپ کی ازواج متحرات اور آپ کی بیویوں نے برقرار رکھا تو احتاب کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ وقت چاہیے صرف اعتکار کے متعلق ایک روایت جس کو امام ابو جانا امام تبرانی اور اسی طرح سے امام بےحدی رحمت اللہ نے شبل امام قرآن کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا بڑی طویل حدیث ہے اس کا ایک آخری حصہ یہ ہے آپ نے ساتھ فرمایا ہمارا جو امتی پورے مہینے کا نہیں پورے اشرے کا نہیں دو چار دن کا نہیں میرا جو امتی ایک دن کا احتکاب اللہ کی ربا اللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ایک دن کا جس نے احتکاب کیا ایک کی برکت سے ہمارے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا فاصلہ سورج کے گرو ہونے اور گرو ہونے کے درمیان اللہ نے رکھی ہے میرے بھائیوں یہ چار بڑی اہم خصوصیات کی ماہ رمضان کے آخری اشرے کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخری اشرے میں یہ سارے اعمال کرنے کی تو فضی فرمائے اللہ من کل الحمد للہ وقفا وسلام الدین اصطفا آباد محترم ماہ رمضان کے روزے کی کے مقاصد اور رمضان کے روزے کے روزوں کے جو فوائد اللہ نے بیان کیا ہے سورت بکرا کے اندر وہ کئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ولا اللہ اے لوگوں رمضان کا روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے ولا اللہ تم تاکہ مروزے کی وجہ سے تم اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جاؤ سے پہلا مقصد اللہ اللہ نے اس لیے روزہ فرق کرا دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوا آ جائے اور دوسرا مقصد بیان کیا گیا والا القم تصور رمضان کا روزہ یوں ہی صرف بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا رہا ہے اس سے بڑے مقاصد ہیں بڑے فوائد ہیں اس روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی آ جائے اور روزے کی برکت سے والا اللہ تم تعالیٰ شکر گزار بندے بن جاؤ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے عبادت شکر الہی کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے لیکن ایک چیز یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے بندوں کا شکر شکر ادا نہ کرے سننے ترمیدی کی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور بہت سارے صحابے کا حضرت صحابہ کے مربی ہے نبی علیہ السلام رشاہ سماتے ہیں من لم یشکر کا لم یشکر جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا بھی شکر کریں جس کا اسلام پر احسان ہو ہم پر احسان ہو ہمارے اور آپ کے ساتھ اس نے بھلائی کیا ہو ہمیں پرارتھنا میرے ساتھ نماتے ہیں اے لوگوں اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو فکاس سے اون ہو اس کے احسان کا بدلہ دو شکر گزاری کرو اگر تم اس کے احسان بدلہ نہیں دے سکتے اس نے مال کے ساتھ احسان کیا اور تم اس کے ساتھ مال اے اے اے اس کو مال دے کر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو آپ نے ساتھ نمایا اس کے حق میں اتنی دعائیں کرو اس کے حق میں اتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو حق کا کرو ان کا ہو اس قدر اس کے حق میں دعا کرو کہ دعا کرتے کرتے تم کو یقین ہو جائے کہ ہم نے اپنے محسن کے احسان کا بدلا چکا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے احترام احسان کا بدلا مطلب احسان اگر احسان نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بھول نہ جائیں ہر نہ کرو کا حقلو ہو اس کے حق میں اتنی دعائیں مفرت اتنی دعائیں رحمت اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے اس کے میں اتنی دعائیں کرو کہ تم کو یقین ہو جائے شیطان کا دے بھی ہمارے اولاد پر ہاں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جن لوگوں نے بڑے احسانات کیا ان میں سے ایک شیخ زائد مرحوم اللہ ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے ان کے بڑے احسانات ہیں یہ جو کچھ آج عمارات میں نظر آ رہا ہے سب ان کی تھی جو ہی میں آج کو روز جو ترقیاں اور پیر و دنیا کی جو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ان کی کی سرد سازش تھی اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں پھیر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے ان کی صبر کو دوروں سے مرے ان کی فتحوں سے درگزر کرے اور پروت پروت انہیں جنت نصیب کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تاکیب کی ہے آپ ذرا سوچیں نبی علیہ السلام کے سامنے ساتھ سناتے ہیں مسلم یگر سو ہر سن اور یگر محبوب ہے سلا رہے آپ نے ساتھ اے لوگوں ایک انسان نے ایک درخت لگایا ہے یا اس نے کوئی فصل لگائی ہے یا اس نے کوئی پھل والے باغ لگائے اگر کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا کوئی جانور اس درخت کا پتا کھایا یا اس فصل کا دانا کھایا یا کسی پرندے نے چن لیا یا کسی جانور نے کھا لیا جتنے جانور جتنے انسان جتنے پرندے جتنے پرند پرند اس کے اس درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لگانے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کے کھانے پینے والا حصہ اس کے حق میں سچا بنا دیتے اور سب کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کا بنایا اللہ رب العالمین میرے رحم اللہ کے حسنات کو قبول فرمائے نمبر تین میرے بھائیوں بڑی اہم چیز ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ہے تعالیٰ ہو حدیث سے راضی ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ سمایا من نفتا مسلم قربت من قرب الدنيا نفس الله عنه قربت من قرب يوم القيامة ومن يسر على معشر ومن يسر على معشر يسر الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سكر على ومن سكر على مسلم في الدنيا سكر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العرض ما كان العرض في عون يكيه او كما قال عليه الصلاة والسلام یہ صحیح مسلم کی بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چار چیزیں بیان کی ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من نفتا مسلم کل بتن مل کو اب دنیا نفس اللہ نے کل بتن مل کو اب من کی آبا اے ہمارے انتی ہو تمہیں معلوم ہے جس انسان نے جس انسان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کسی پریشان حال بھائی کی دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو بھی دور کر دیا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی مصیبت اس سے ٹال دی نمبر دو اب ایسا سمایا من سطر یس یسر اللہ علیہ دنیا اے لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور اس کا سماتے ہیں جس انسان نے اپنے کسی دست مسلمان بھائی کے ساتھ آسانی کیا جس نے کسی دست پریشان ہاں مسلمان بھائی کے ساتھ دنیا میں آسانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے کتنی بڑی چیز ہے وقت ہوتا تو میں بتلاتا نبی احساس کے سامنے ساتھ مناتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو بلایا پکڑ کے لایا گیا حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا ہے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں زندگی بھر کے گنا زندگی بھر کی برائیاں اور زندگی بھر کی نیکیاں بندہ لے کے کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے دیکھ رہے ہیں اب اللہ اس کو پکڑے گا سب سے حساب لے گا اب اتنی برائیاں لے کے یہ جنت پہ نہیں جا سکتا کھڑا فرشتے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو اس میرے بندے کو بغیر حساب کتاب کے سارے آمار کو نیچے جنت میں داخل کر دو اللہ تعالیٰ یہ کیسے اتنی برائیاں ہیں اتنے گنا ہیں اتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ فرما سر کیا ہے لیکن میرے بندوں کو اٹھار دیتا تھا کہ سورجے میں آسانی کرتا تھا جس نے میرے بندوں کے ساتھ دنیا میں آسانی کیا ہے ہم آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کر میرے بھائیوں وہ یس کرا ارا یس کر اللہ گا دنیا والآخرہ نمبر چار اللہ نمبر تین وہ ستارا مسلم جس نے دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ارے کو چھپایا اس کی برائی پر پردہ ڈالا ایک گنا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو چھپایا مسلمان بھائی کے جس نے ایک پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت میں تو پردہ ڈال دے گا میرے بھائیوں پردہ ایسے بھائیوں کے عروج کو اجاگر کرنے والے نہ بنو اس کی تصویر کرنے والے نہ بنو اپنے بھائیوں کے عروج کو پردہ ڈالنے والے بنو نمبر چار آپ نے ساتھ سمایا ماں ماتان ارد فری اور جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہا کرتا ہے شیخ خلیفہ بن چاہیے سے اللہ نے یہ پاس پہنچتی ہے حد کل امکان ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ سومال کے پریشان حال اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جتنی کوشش کر سکتا ہوں وہ کوشش کرے اور ان کے تعاون کی فکر کرے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے ادھر میں ہم نے جو بیمار ان کو شفا کو تھا فرما جو مطروط ان کے کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو پورے بھٹکے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت لگا دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک امال کی توفیق نصیب فرما اللہ بھی ان کی اصلاح فرما ان کو وہی آماد کرنے کی توفیق فرما جس نے آپ اللہ کی رضا ہو امت کا دکھانا ہو اور ملت کا عروج ہو اور ان تمام چیزوں سے اللہ ان کے ہاتھ سے پکڑ لے جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے نقصان کے ہو اللہ نولان وہ مسلم نول اللہ اماد اللہ احمد اللہ احسان القربہ